والدین کے لیے استغفار اب آتے ہیں والدین کے لیے استغفار کی طرف یعنی اولاد اپنے والدین کے لیے استغفار کرے یہ عمل اللہ تعالیٰ کے محبوب انبیاء علیہم السلام نے اختیار فرمایا اور ان کا اپنے والدین کے لیے استغفار کرنا قرآن پاک کی آیات بنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل اگرچہ ان کو بعد میں اس عمل سے روک دیا گیا کیونکہ ان کے والد مسلمان نہیں ہوئے تھے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا عمل دیکھیے انتیسواں پارہ سورہ نوح کی آخری آیت رب فلی ولی والدی ولیمن دخل بیت مکمن وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا ترجمہ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب مجھے بخش دیجیے اور میرے والدین کو اور جو ایمان قبول کر کے میرے گھر آئے اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا دیجیے اس موضوع پر مزید یہ آیات دیکھیے نمبر ایک سورہ ابراہیم آیت اکتالیس ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ترجمہ اے ہمارے رب میری میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی حساب کے دن مغفرت فرما نمبر دو سورہ مریم آیت سینتالیس قال سلام قلام العلیہ کا ساستی نبی حفیہ ترجمہ ابراہیم نے کہا میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا نمبر تین صورت شعرا آیت چھیاسی وقف ابی انہو کان من الضالین ترجمہ اور میرے باپ کی مغفرت فرما یقیناً وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور والدین کے لیے استغفار کی ایک دعا قرآن پاک نے خود سکھا دی ہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے ہمارے رب میرے والدین کی اور تمام ایمان والوں کی حساب کے دن مغفرت فرما